ہمارے کرم پرما فاضل مقرر ڈاکٹر عبد الخالق صاحب نے تو کمال ہی کر دیا پچھلی مرتبہ موصوف تشریف لائے تھے تو آپ نے مغرب کے بعد جو رضوان بیگ صاحب کی رضوان نواب صاحب کی جو تقریر پچھلے سال ان کے بھائی ریحان نواب صاحب تشریف لائے تھے مولانا کی تقریر چل رہی تھی اور ٹرین کا وقت ہو چکا تھا معذرت پیش کرنے لگے تو برجستہ انہوں نے ساتھیوں سے کہلوا بھیجا کہ ہم فلائٹ سے بھیج دیں گے آپ اپنی تقریر کو جاری رکھیں ہم آپ سے مستفید ہونا چاہتے ہیں کاش اگر ریحان صاحب آج ہوتے تو پھر وہ کس چیز کا انتظام کرتے وہ جانتے اور ان کا اللہ ہی جانتا اللہ تبارک تعالی مزید صلاحیتوں سے حضرت مولانا کو نوازے اور آپ کو صحت و شفا نصیب فرمائے اور ہم جانتے ہیں یہ جو تینوں احباب بیٹھے ہیں ہمارے دوست و احباب ہیں اور دارالسلام جامعہ دارالسلام کے زمانے کے ہم سفر ہیں قاری صاحب ڈاکٹر عبد الخالد صاحب قاری حمزہ صاحب ان میں دو ساتھی صدمہ جھیل رہے ہیں ڈاکٹر عبد الخالد صاحب اپنی والدہ محترمہ کی وفات کا اور قاری مظفر صاحب ابھی شفا ہاسپٹل میں والد صاحب بہت علیل ہیں محض ہمارے چھوٹے سے فون پر ان حضرات نے قبولیت کے شرط سے نوازا اللہ ان خدارین کی اس عادت سے مالا مال فرمائے آپ جانتے ہیں یہاں جو جلسہ ہوتا ہے جے نگر میں اس میں ہمارا کوئی اہم کردار نہیں ہوتا بس رسمی طور پر دو چار باتیں کہہ لیتے ہیں اس لیے کہ ہر جمعہ الحمدللہ یہاں نورانی مسجد کے اندر ایک جلسہ سیرت پاک ہوتا ہے میلاد کا جلسہ ہوتا ہے اور ہمارے جو ساتھی یہاں پر تشریف فرما ہیں اسٹیج پر جو آئے ہوئے علماء ہیں میں ان کے علم میں یہ بات لے آؤں تاکہ ان محلے والوں کے لیے نوجوانوں کے لیے خاص دعا کریں دیکھنے میں کچے بوسیدہ مکان سیدھے سادے مزدور نوجوان نظر آتے ہیں الحمد نورانی مسجد کے پلیٹ فارم کو انہوں نے اتنا مضبوط بنایا اس وقت پورے ہندوستان کے اندر جمعہ کا بیان آن لائن ہوتا ہے براہ راست انٹرنیٹ پر آتا ہے ہم نے پورے انٹرنیٹ کے اندر کھنگال ڈالا الحمد للہ الحمدللہ الحمد للہ یہ محلے والوں کی میزبانی ہے ابھی اس اسٹیج پر آنے سے پہلے ہم نے اور ہمارے ساتھی نے ہماری ویب سائٹ کے اندر نیچے ایک سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے سے پتا لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے کتنے ممالک کے اندر کتنے وقت تک اور کون سی لائن سے اس ویب سائٹ کو کھولا جا رہا ہے الحمدللہ اہل محلہ اور کمیٹی قابل مبارکباد ہے دنیا کا شاید کوئی ملک چائنا جیسا ملک جاپان آسٹریلیا انگلینڈ یورپ کوئی ملک بہت کم ملک بچے ہیں کہ جہاں پر آن لائن اس بیان کو نہ سنا جاتا ہو پاکستان کے اندر دھماکے کے مقررین ہیں الحمدللہ بڑی پذیرائی ہو رہی ہے اور بہت توصیف کے ساتھ اور تعریف کے ساتھ دعائیا کلمات کے ساتھ اس بیان کو سنا جاتا ہے اب اس منگل کو چامراج نگر میں میسور میں جو بیان ہونے جا رہا ہے ویسے تو آؤٹ ڈور کے بیانات آن لائن نہیں ہوتے انشاءاللہ ایک چھوٹی سی کوشش ہم کر رہے ہیں ایک بیان ٹمکور کا ہوا وہ بھی بہت اس کے اندر قبولیت ملی کہنے کا مقصد تعریف نہیں ہے کہ چھوٹے بوسیدہ مکانات والے میزبان اللہ ان سے بہت اونچا کام لے رہا ہے بڑے مشفق ہیں آپ جانتے ہیں کہ راہ حق کے اندر بہت رکاوٹیں آتی ہیں ایک کمیٹی پہلی تھی ہر ایک جمعہ کے بعد پونے گھنٹے کی تقریر کے بعد دو گھنٹوں کی میٹنگ ہوتی تھی لمبے لمبے پرچے آتے تھے یہی بوسیدہ مکانوں میں رہنے والے سادے نوجوان تھے جنہوں نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا دفاع کیا اور پھر اس کے بعد الحمدللہ یہاں کسی قسم کی نہ عنوان کی نہ وقت کی پونے ایک بجے بیان شروع ہوتا ہے کبھی ڈھائی بجے کبھی دو بج کر پینتیس منٹ تک آج تک محلے کی طرف سے کمیٹی کی طرف سے اور یہ مسجد جو واقع ہے یہاں پر غیر مسلم بھائی اور دوسری جماعتوں کے لوگ کثیر تعداد میں رہتے ہیں باقاعدہ ان کی نگاہیں بیان کے ایک ایک جملے پر ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی بھی واقعہ بلکہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں تبصرہ اس کا نہ ہو اور اس پر تنقید نہ ہو اور اس پر مواخذہ نہ ہو کبھی الحمدللہ یہ معاملہ یہاں انہوں نے نہیں کیا اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھی دعا کریں گے اور یہ پیغام پہنچائیں گے کہ ہمارا ایک ساتھی ایسی جگہ خدمت انجام دے رہا ہے کہ جہاں ہر قسم کی رکاوٹوں سے پاک ہے وہ محلہ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ اہل محلہ کو رہا انفرادی معاملہ وہ داڑھی رکھ رہے ہیں نہیں رکھ رہے ہیں پردہ کرا رہے ہیں نہیں کرا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں وہ ان کا اپنا انفرادی معاملہ ہے وہ قبر کی وہ جھڑتی دے لیں گے جہاں تک ہمارے ساتھ تعلق ہے بڑا حسن سلوک ہے اور سو کو ڈھائی سو نمبر میں ان کو دے رہا ہوں اور آخرت میں بھی گواہی دوں گا اور ممکن ہے کہ رب کائنات رب ذل جلال اس جو ہے عمل کے سطح میں اللہ تبارک تعالیٰ میں دنیا اور آخرت میں سرخ روئی نصیب فروائے اسی ہفتے میں محلے کے ایک مقیم ساتھی آسٹریلیا کے ایک مہمان کو لے کر آئے میں آپ کو ملا سکتا ہوں کوئی بڑی بات نہیں انہوں نے کہا کہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں مسلسل باہر کے پروگراموں کی وجہ سے گزشتہ ہفتے اسی وقت بہار کا جو سب سے بڑا دارال بہادر گنج ہے جس کو حضرت مولانا منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین سے انہوں نے اس کو قائم کیا سب سے بڑا ادارہ بہار جھارکھنڈ اڑیسہ کے علاقے میں وہاں سے کوئی فارغ مستفید نہ ہوا ہو ایسی اور اس کی کی شمع نہ پہنچی ہو ایسی کوئی بات نہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پرزند ارجمن حضرت مولانا طلحہ صاحب دامت برکات و بنا لیا اور حضرت مولانا اسرار الحق صاحب دامت برکا ہم جو ایم پی ہیں اس علاقے کے ہمارے ہی سب کے اندر سے پہلے حضرت مولانا طلحہ صاحب کا بیان ہوا اس کے بعد مولانا سرار الحق صاحب کا ہوا تقریباً ایک بج کر پچپن منٹ پر ہمارا وقت آیا قطار میں لگے ہوئے تھے مقررین کرام ایک وہ منظر تھا پچاس ہزار کی سامعین کا تعداد جو کھڑا ہوا تھا کھڑا ہوا تھا جو بیٹھا ہوا تھا بیٹھا ہوا تھا کوئی اس میں سونے والا نہیں اونگنے والا نہیں بڑا عجیب و غریب روحانی منظر تھا لگاتار مسلسل اسفار کی وجہ سے طبیعت نا بخدا بخدا ہوں ہمارے ان دوستوں کو کرم فرماؤں کو دیکھ کر میری طبیعت میں سمل گئی اور بشاشت میری طبیعت کے اندر آ گئی خصوصاً قاری صاحب کی قرآن ناک خان کی ناک اور حضرت فاضل مقرر کی تقریر سے طبیعت کے اندر ایک جوش اور ایک امن جو ہے دوبارہ پیدا ہو گیا بہرحال اگر آپ مجھے کچھ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر جمعہ یہاں گویا سیرت پاک کا جلسہ ہوتا ہے عالم کے مسلمان دنیا کے بہت سارے ممالک یہ اس سے مستفید ہوتے ہیں اللہ نے خاص شرط سے نوازا ہے اسی وقت نیٹ کھولے اور نیٹ کے نیچے جو ریڈنگ ہوتی ہے اور کسی بھی ملک کے تعلق سے وہ تفصیل بتاتا ہے تو وہ آسٹریلیا کے مہمان کہہ رہے تھے کہ ان کو انہوں نے آسٹریلیا سے فون کر کر کہا کہ آپ نائن بلاس کی نورانی مسجد میں جا کر جمعہ سنیے وہ کہنے لگے کہ ہم تو وہی کے مقتدی ہیں کہا کہ ہم یہاں استفادہ کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے بھائی کو لے کر آئے وہ خالص دنیا ہوئی ماحول کے اندر پلنے والے پرورش پانے والے تھے کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور یقین نہیں آیا یہ وہ صاحب جو صبح شام اپنی داڑھی کی تراش فراش کیا کرتے تھے اتنی بڑی سنت لے کر آئے فرماتے ہیں کہ میزبان نے پوچھا اتنی بڑی داڑھی کیسے آپ کے آ گئی فرمانے لگے کہ آن لائن ہم بیان سنتے ہیں استفادہ کرتے ہیں اور حالات حاضرہ پر ان کی گہری نگاہ ہے اور سیدھے بات دل میں اتر جاتی ہے اللہ نے ان باتوں کی وجہ سے مجھے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا اور ہدایت کی راہ پر اللہ نے چلا لیا بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہی تقریریں ٹینگ گارڈن کے اندر ہوتی تھی شیواجی نگر میں پنشن محلے میں ہوتی تھی اور مودی مسجد میں ہوتی تھی یہ چراغ جلتا تھا محدود طبقہ اس سے روشنی پاتا تھا یہاں کی میزبانی میں اس چراغ کی روشنی کو عالم کے ذرے ذرے میں پہنچا دیا اللہ کو حاضر و ناظر جان کر میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ زہر کی نماز کے بعد سعودی عربیہ سے صاحب کا فون آیا انہوں نے کہا کہ ہم نے چھ ہزار ریال دے کر محض اس لیے فون خریدا ہے کہ اس فون کے اندر یہ سہولت ہے کہ ہم آن لائن آپ کے بیان کو سن سکے اور پھر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھیوں میں چرچا ہے اور ایک ساتھی دوسرے ساتھی تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے اہل محلہ قابل مبارکباد ہیں یہاں کی کمیٹی قابل مبارکباد ہے اللہ تعالیٰ نے استقامت نصیب فرمائے ہے حضرات ہمارے یہ جو ساری صاحب مظفر صاحب ہیں اور حمزہ صاحب ہیں ہمارے دارلوم دیوبند کے استاد ہیں حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب بستوی چھوٹا سا ایک واقعہ اور اس کا موازنہ کر کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا مولانا نور الہدا صاحب مولانا عبد الرحیم صاحب بستوی کے صاحب زادے بنگلور میں تشریف لائے تھے بنگار پیٹ کے اندر قاری مظفر صاحب ہی نے مسجد الہی کے اندر ان کو امامت اور کتابت کے منصب سے سرفراز فرمایا تھا ہم بھی ان کے مدرسے میں جلسے کو بستی میں گئے تھے حال ہی کی خبر ہے بدھ کے روز یا جمعرات کے روز وہ دبئی کے راستے سے برطانیہ جانا چاہ رہے تھے دلی کے ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے تھے ہوائی جہاز میں سوار تھے ٹیک آف کا اعلان کر دیا گیا اچانک ان کو گھر سے ایک فون آیا اور اس فون کے اندر ان سے پوچھا گیا کہ ابھی کہاں پوچھتے ہیں پوچھنے والے آخری لمحات کے اندر تقاب سے پہلے بھی فون کر لیا جاتا ہے ہم بھی کرتے ہیں تو چنانچہ فون کے اندر شاید پوچھا گیا کہ کہاں ہے مولانا صاحب نے جو خیر خیریت کے بعد دو جملے کہے ابھی ہوائی جہاز اڑنے والا ہے اور ہم بھی اڑنے والے ہیں یہ سیدھے سادے دیہاتی لوگ ہیں اپنے انداز میں انہوں نے بات کہی نہ اس میں دم کا حوالہ تھا نہ کوئی دھماکے کا حوالہ تھا نہ ہوائی جہاز کے پرکے اڑانے کا حوالہ تھا اتنی سی بات پر ہوائی جہاز کو ٹیکاؤ سے روک لیا گیا خفیہ ایجنسی کو اطلاع دی گئی اور حضرت مولانا نور الہدا صاحب کو تہاڑ جیل کے اندر تین دنوں کے لیے بند کر دیا گیا اور آپ پر ایک مقدمہ ٹھوس دیا گیا آپ کی تفتیش کی گئی آپ کے سامانوں کی تلاش کی گئی تلاشی دی گئی فون کے ریکارڈ کو کھنگالا گیا اور جب پتا لگا کہ مولانا نے جو بات کہی وہ ایک سیدھا سادہ دیہاتی جو جملے استعمال کرتا ہے وہی بات تھی مولانا کو باعزت بری کر دیا گیا ایک واقعہ یہ حضرت مولانا کے ساتھ پیش آیا حیدرآباد کے سفر میں بنگلور سے میں جب سیارے میں سوار ہوا تو عموماً ہینڈ بیگ وغیرہ نہیں لیتا میں دیکھ رہا ہوں مسلسل کہ داڑھی والوں کو ٹوپی والوں کو اور جبے والوں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ بے عزتی کا معاملہ کیا جاتا ہے تو لگیج کے اندر ہم اپنا سامان دھکیل دیتے ہیں پھر بھی تالا توڑ کر لگیج کی تلاشی لی گئی سامان تو کوئی نہیں اٹھایا گیا ہم نے کہا جانے دو مرنے دو کلمو تو بگئی دیکھو یہ آج کے زمانے کی حالت ہے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ اس ہندوستان پر حملہ آور ہوئے اور فتح کرنے کے لیے آئے اور سومناک کا رخ کیا جم کر ہندوستان والوں نے حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ ڈٹ کر کیا اور اس کے بعد جب سومناات کی مندر میں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ہے ہندوستان کے جو چوٹی کے مندر ہیں جیسے کہ تروپتی کا مندر ہے اسی طریقے سے سومناتھ کا جو مندر ہے جو گجرات کے ساحلی علاقے کے اندر ہے ان کے بڑے مندروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے حیرت کی انتہا نہیں ہوگی آپ کو یہ بات سن کر کہ جہاں ان کے بڑے بڑے بت ہیں اور معبودان باطیلا ہیں وہی قریب کے اندر کچھ آپ کو قبور نظر آئیں گے کچھ مزارے نظر آئیں گی یہ وہ مزارے ہیں جو محمد بن قاسم صاحب محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے لشکر کے جان باز سپاہیوں کے اور مجاہدین کے شہداء کے مزارات ہیں تاریخ کے اندر لکھا ہے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جب اس جنگ کے اندر مبتلا ہوئے اور آپ کے جان باز سپاہی شہید ہوئے اس کو وہ لے جانا چاہ رہے تھے وہاں کے ہندوؤں نے کہا نہیں ہم اس کو واپس نہیں کریں گے یہ ہمارے یہ وہ مقدس ساتھی ہیں یہ اتنے بابرکت سچے لوگ ہیں کہ ہم ان کی لاشوں کو تک واپس نہیں کریں گے ان کی لاشیں ان کے نظارے ہمارے لیے قابل برکت ہیں لہذا بطور کے آج بھی سومناتھ کے مندر کے اندر ان شہدا کی مزارے موجود ہیں کیا بات ہے کہ جو جانباز سپاہی ان کے ملک پر حملہ آور ہوئے تھے فتح کا جھنڈا قائم کرنا چاہتے تھے مندروں کے وجود کو ختم کرنا چاہتے تھے ان کے مزاروں کو انہوں نے باقی رکھا ان کے شہداء کے لاشوں کا احترام کیا اور آج کیا بات ہے کہ نبی کے وارثوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے نبی کے جانشینوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے آج مسلمانوں کو گلا ہے مسلمانوں کو شکوا ہے کہ ہمارے ساتھ تعصب کیا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ نظری کا معاملہ کیا جا رہا ہے ہم اقلیت میں ہیں اس قسم کی کوئی بات نہیں دوش ہمارا ہے قصور ہمارا ہے الزام ہم ہمارا ہے ہم نے پیاسے کو پانی نہیں دیا ہم نے بھوکے کو جو ہے کھانا نہیں دیا ہم نے ننگے کو کپڑا نہیں دیا ہم نے بے سہارا کو سہارا نہیں دیا قرآن کی دولت ہمارے پاس حدیث کا سرمایہ ہمارے پاس زمزم کا کنواں ہمارے پاس حضرت ہمارے پاس اللہ کا کعبہ ہمارے پاس نبی کا روزہ ہمارے پاس نبی کے روزے کی جالی اور گمبد قدرہ ہمارے پاس آج دنیا خودکشی کر کے مر رہی ہے سکون کی تلاش کے اندر اور ہم ہیں مسلمان کہ ہم نے ان کو سکون نہیں دیا کتے کو جب بسکٹ نہیں ڈالا جاتا ہے اور جانور کو غذا نہیں دی جاتی ہے تو یہ جانور پالتو الٹا اپنے پالنے والے پر حملہ کر بیٹھتے ہیں قصور ہمارا ہے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے بازار میں ایک یہودی قریب سودا خریدنے کے لیے آیا ایک مسلمان کی دکان میں گیا مسلمان آرام سے کلام پاک کی تلاوت کر رہا تھا کہا کہ بھائی صاحب یہ میرے پاس فہرست ہے مجھے آٹا چاہیے مجھے صابن چاہیے مجھے تیل چاہیے مجھے گیہوں چاہیے مجھے غلہ اور اناج چاہیے تمام فہرست کو بغور دیکھنے کے بعد دکاندار نے کہا ساری چیزیں تو موجود ہیں لیکن آپ ان چیزوں کو سامنے والی دکان سے لے لیجیے تو کہا کہ کیا بات ہے اس نے یہ سوچا شاید یہ تلاوت میں عبادت میں مصروف ہے اس لیے یہ سامنے والے کی دکان کی طرف بھیج رہا ہے سامنے والا کوئی اور نہیں تھا وہ اسلام مسلمانوں کا دشمن تھا جیسے آج ایک دکان والا دوسرے دکان والے کے خلاف سحر کرتا ہے جادو کرتا ہے لیمو گاٹتا ہے ناریل گاٹتا ہے یہ تعصب اس زمانے کے اندر بھی تھا تو اس نے اس گاہک کو جب بھیجا تو اس تاجر تاجر نے نے کافر پوچھا کیا یہ سادو سامان وہاں تجھے نہیں ملا نے کہا میری فہرست کو دیکھ کر کہا کہ سامان تو ہے لیکن وہاں تو لے لے اس نے سامان کو سودے کو خرید لیا اور خرید لینے کے بعد پھر آیا دوبارہ اسی دکان میں بھائی صاحب آپ نے اس دکان میں مجھے بھیجا کیوں تھا جبکہ سارا ساز و سامان اور گندا اناج آپ کی دکان کے اندر موجود تھا کہنے لگا کہ مجھے تو آج صبح سے اتنا ویوپار ہو گیا اور اتنا کاروبار ہو گیا جس کی وجہ سے آج میرے گھر کا چولہا جل سکتا تھا میں دیکھ رہا ہوں سامنے والا صبح سے لے کر اب تک مکھیاں مار رہا ہے ابھی کچھ وقت گزر جائے گا میں سمجھوں گا کہ شاید آج اس کے گھر کا چولہا نہیں جلنے پائے گا اس کے بعد وہ چلا تو گیا آدھا راستہ جانے کے بعد پھر دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے کوئی سامان بھول گئے خریدنے سے کہا اس دکان سے مجھے سودا مل گیا میں آپ کے دکان میں جنت لینا چاہتا ہوں ایمان لینا چاہتا ہوں یہ مسلمانوں کا کردار تھا یہ مسلمانوں کا کیرنٹر تھا کہ غیر دیکھ کر ایمان لانے پر مجبور ہوا کرتے تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ ایک تقریبی پروگرام کے اندر جب ملتان کے اسٹیشن پر اترے ہیں تو ٹکٹ کلکٹر بابو نے حضرت سے ٹکٹ کلیکٹ کیا تو اس کے بعد کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ نے کہا ٹکٹ تو دے دیا میں نے کہا کہ ٹرین کا ٹکٹ دے دیا میں آپ کے ہاتھ سے جنت کا ٹکٹ لینا چاہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے یہ ہمارے اکادرین تھے یہ ہمارے بزرگان دین تھے ہمارے پاس وہ اخلاق نہیں کیریکٹر نہیں صبح سے لے کر شام تک اور ساری زندگی نبی کی سیرت بیان کرتے رہیں گے سنتے رہیں گے اور پھر فجر کی نماز میں ہم غائب رہیں گے ضرورت ہے حضرات میں کہتا ہوں کہ دنیا کی فرقہ پرستی کا واحد علاج امریکہ اور اس کا باپ بھی خاموش رہے گا برطانیہ کی زبان پر لگام لگے گا اور کارٹون بنانے والے نبی کی سیرت کے اندر کلام لکھا کریں گے شاعرانہ کلام لکھا کریں گے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے نبی کی توسیع بیان کریں گے ضرورت ہے اس بات کی پیاسوں کو پانی دو ہدایت والوں کو ہدایت دو دو اور قرآن دو یہ قرآن قرآن قانی کے لیے نہیں تعویذ فریقے کے لیے نہیں یہ قرآن ہدایت کے لیے ہے آپ جو وعدہ اللہ سے کر کر آئے تھے اس وعدے کو پورا کرو پھر گجرات نہیں ہوگا میرٹھ نہیں ہوگا ملیانہ نہیں ہوگا اور پھر اس کے بعد مراد آباد نہیں ہوگا پھر کوئی گاڑیاں اور کوئی اور ٹھاکرے اور اڈوانی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھیر اپنی نہیں کریں گے وہ ہمارے در کے خادم بنیں گے وہ ہمارے بھکاری بنیں گے وہ ہمارے محتاج بنیں گے ضرورت ہے حضرات صاحب کرام اور یا اظام کے کیریکٹر اور اخلاق کے اپنانے کی اور عملی طور پر جناب محمد اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کرنے کی آٹو چلانے والا ایک دس گھنٹے وقت کا مقرر جو تقریر کر سکتا ہے دو منٹ کے اندر وہ نبی کی سیرت کو پیش کر سکتا ہے حاملہ خاتون ہے ہاسپٹل لے جانا ہے لے گیا اور ہاسپٹل کے اندر اس کو اتار دیا وہ رقم لینے کے لیے جیب سے فرق سے اس نے پیسے نکالے مسلمان ڈرائیور تھا کہنے لگا بابا یہ ہماری ماں ہے یہ امت کی بیٹی ہے یہ امت کی بہن ہے اگر ہماری ماں کو ہاسپٹل لے جاتا ہماری بیوی کو لے جاتا کیا میں کرایہ لیتا دس بیس روپے کے اندر ہدایت کے فیصلے ہو جائیں گے دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے ایک مجبور آیا اور اس کے پاس اس نے جیب سے پیسے نکالے بریڈ خریدنے کے لیے سودا خریدنے کے لیے ہاسپٹل میں اس کی ماں ایڈمٹ ہے اٹھارہ روپے ہیں دو روپے کی کمی ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہا کہ نہیں مجھے دو روپئے کی ضرورت نہیں اگر آپ کو چاہیے یہ پندرہ روپے بھی لے جائیے اگر زندگی وفا کرے تو اس کو لوٹانا ورنہ ہمارے حق میں دعا کر دیجیے یہ پندرہ روپے بیس روپے جمعہ کے ممبر و محراب کی تقریروں سے وہ انقلاب بپا نہیں ہوگا سیرت کی سزاؤ تک محفلوں سے وہ انقلاب بپا نہیں ہوگا جو عملی طور پر آپ قوم کے سامنے نمونہ پیش کریں گے کسی کی جو ہے آپ نے سڑک پار کروا دیا اور کسی کو آپ نے وقت ضرورت مدد کر دیا پانی کھلا ہوا تھا جا رہا تھا آپ نے نلکے کو بند کر دیا مسافر تڑپ رہا تھا اپنے بیڈ سے اور اپنے سیٹ سے اٹھ نہیں سکتا تھا آپ اٹھ کر اسے پانی ٹھنڈا پانی لا کر دے دیے حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جنٹل مین آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اسے خزائے حاجت کی ضرورت تھی گیا اور واپس ناک پر کپڑا لا کر بیٹھ گیا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کے استاد سے مجاہد آزادی سے بخاری شریف کے استاد کا کام ٹوائلٹ صاف کرنا نہیں ہے مجاہد آزادی کا کام بیت الخلا کو صاف کرنا نہیں ہے ایک قوم کے پیر و مرشد سے ایک اشارے پر آپ کے قوم مر مٹنے کے لیے تیار تھی کچھ نہیں کہا سیدھے گئے پہچان لیا بیت الخلا کی ناپاکی اور غلاظت کی وجہ سے یہ جنٹل مین کو تکلیف ہو رہی ہے اپنے ہاتھوں سے دروازے کو بند کر کر آپ نے اسے صاف کیا اور پھر آ کر حضرت نے کہا جائیے آپ قضائے حاجت کر سکتے ہیں آپ جو ہے استنجا بیت الخلا کر سکتے ہیں کرنے کے بعد وہ آیا کہا کہ حضرت ہر ٹوپی اور داڑھی والے کو میں دہشت گرد سمجھتا تھا میں انگریزوں کا دشمن سمجھتا تھا آپ ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں ایک دشمن تھا آج ہمیں جو دشمن سمجھا گیا ہمیں ہماری خواتین کو برقع والیوں کو ابھی کلکتہ کے اندر ایک خاتون کو ہوائی جہاز سے اتارا گیا مولانا نور الہدا صاحب کو تہار جیل کے اندر بھیجا گیا ہمارے کیس کو کاٹا گیا اور سامان کی تلاشی لی گئی اس لیے کہ ہم نے ان کے اندر اعتماد نہیں پیدا کیا ہم نے بھروسہ نہیں پیدا کیا ہم نے ان کی ضرورت اور تقاضے کو کو مکمل نہیں کیا ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے اے اللہ ہم دینے والے بنیں گے لینے والے نہیں بنیں گے آج ہم لینے والے بن گئے ہر فساد کے بعد ہر خون خرابے کے بعد دوسرے دن دستار بندی والوں کی انامے والوں کی داڑھی والوں کی ایک جمعیت اور ایک جماعت ایک تحریک کے ذمہ داروں کی ایک قطار اور بیچ میں گورنر اور پھر انہیں ایک لفافہ پیش کیا جا رہا ہے ایک میمورنڈم پیش کیا جا رہا ہے ہمارے ماں اور بہنوں کی آبرو کی حفاظت آپ کیجیے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کیجیے مسلمان دنیا کی حفاظت کرنے تو آیا تھا دنیا کی عورتوں کے سروں پر آنچل ڈالنے کے لیے تو آیا تھا آج گورنر اس کافر و مشرق کے سامنے تو بھی مانگنے کے لیے نہیں آیا معاملہ الٹا ہو گیا پہلے گورنر صحابہ کے قدموں پر گرا کرتے تھے اولیاء کے قدموں پر گرا کرتے تھے کیا مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کون سے ملک کے آپ بیٹاتے شہید چاہتے دلی کے بادشاہ نے اس فقیر سے نہیں کہا تھا کہ میں آپ کے در پر آنا چاہتا ہوں مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے بے پرواہی سے کہا تھا ہم فقیروں کے در پر اس مغرور کا کیا کام ہے بار بار کے اشرار پر جب اس نے اشرار کیا تو آپ نے اجازت دے دی کہا کہ میری جھوپڑی کے دو دروازے ہیں ایک سے داخل ہو جائے اور دوسرے سے نکل جائے یہ شان تھی ہمارے اکابرین کی اور یہ شان ہے آج کی ہر فساد کے بعد دوسرے دن بھیک مانگنا چندہ کرنا دوسروں کے سامنے ہم جو ہے اپنی ماں بہنوں کی عزت اور آبرو کو طلب کرنا ہم بھیک مانگنے کے لیے نہیں آئے تھے بھیک دیکھنے دینے کے لیے آئے تھے ہاتم تائی ہماری قوم کے اندر پیدا ہوا عبد الرحمان ابن عوف ہماری قوم کے اندر پیدا ہوئے عثمان غنی ہماری قوم کے اندر پیدا ہوئے اما عیشہ نے وہ کردار پیش کیا کہ لبے بھر بھر کر وہ ثقافت کیا کرتی تھی اور اس کے وقت کوئی دسترخوان میں کھانے پینے کی چیز موجود نہیں ہوتی باندھی کو کہتی کوئی کھجور پیش کرو کوئی پھل پیش کرو باندھی کہتی کہ آپ نے وادیاں بھر کر سخاوت کر دی تو تب اما عائشہ فرماتی مجھے میرے روزے کو یاد دلا دیا ہوتا چلو ایک کام کرو اس چراغ کو گل کرو اس چراغ کے تیل سے آج عائشہ افسار کر لے یہ شان تھی ہماری ماؤں کی بہنوں کی اور امت کے اکابرین کی اور ہاں، ہمارا معاملہ کیا ہے کسی بھی طریقے سے ہم تھک سکتے ہو ڈاکہ ڈال سکتے ہو کسی کی جیب ہڑپ کر سکتے ہو کسی کا خون چوس سکتے ہو کسی کا چرا سکتے ہو ویرپن بلا وجہ سے بدنام ہے اور چمبل کے ڈاکو بلا وجہ بدنام ہے ہم تجارت کے نام پر ملازمت کے نام پر ڈرائیونگ کے نام پر اور پیشے کے نام پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں ضرورت ہے دیانت دکھانے کی ضرورت ہے امانت دکھانے کی ضرورت ہے صداقت دکھانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوئی کا ہمیں مجسم پیکر بنائے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے اور ہم قوم کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں یہ ہماری غلطی تھی اور یہ ہماری خطا تھی کہ ہم پانی کے سر چشمے پر بیٹھ کر ہم نے آپ کو پیار سے محروم کیا ہم نے پانی سے محروم کیا سیرابی سے محروم کیا ہم وعدہ کرتے ہیں اس چشمے ہدایت سے ہم آپ کو سیراب کریں گے اور جناب محمد الرسول اللہ کے چشمے رحمت دنیا کے چپے چپے میں پھیلائی ہے والصلاة والسلام على رسوله يشرف الأنبياء والمرسلين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 اتاری گئی کتاب قرآن مجید کے بعد اللہ کی کوئی کتاب نہیں اور آپ کا بتایا ہوا نظام زندگی شریعت محمدی کے بعد کوئی طریقہ قابل قبول نہیں جب تک انسان کے جسم میں جان ہے اور اس کے آگاہ حرکت میں ہے اور اس کو دی گئی بولنے والی زبان موجود ہے اور اس سے سمجھ میں آنے والے الفاظ نکل رہے ہیں جب تک انسان کی یہ صفت باقی ہے اللہ جل جلال اپنی اس افضل مخلوق کی زبان سے اپنے نبی پر بے شمار درود و سلام جاری فرماتا ہے حضرات سیرت طیبہ کے نام پر جلسوں کا قیام اور علماء فتح بازی سے اونچا اٹھ کر حضوری آدم حضوری ان مسائل سے ان سے اٹھ کر چلے آتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی بہانے اللہ جل جلالہ کی طرف سے بھیجے گئے اس رسول کی سیرت لوگوں کے سامنے آئے اور صحیح معنوں میں انسان انسانیت کا وہ سبق سیکھے جسے لے کر اللہ کے رسول اس کائنات میں تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ذلت اور رسوائی کے گڑے سے نکالا شرک کے گھٹا کو پندھیروں سے نکالا انسان کو انسان کے قانون اور ظلم سے نکال کر اللہ کے قانون اور اس کے انصاف کرے گا اللہ جل میں جواب ہوں کہ اس نبی نے بندے اور مالک کے درمیان کے تمام پردوں کو ہٹایا اور اس کے درمیان کسی بھی وسیلے کے قائد ان تمام مذاہب سے انکار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو سبق دکھایا کہ تمہارے لیے کامیابی وہ اس دنیا میں رہے اس دنیا میں ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے مالک کی معرفت حاصل کر لی جائے اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز نہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے پیغام کو اس دنیا کے سامنے پیش فرمایا حضرات اس دنیا میں بے شمار مسیحا بے شمار رہ کر دین کے قائد اس دنیا میں آئے ہیں لیکن کبھی آپ نے غور کیا اگر اس پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو مذہبی اور مذہب پسندی کی بنیاد پر جو قومیں اونچی اٹھی ہیں ان میں ایک عیسائیت بھی ہے اور کہتے ہیں کہ ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے لیکن یہ پورا مذہب اور یہ قوم جس ہستی کے ارد گرد گھومتی ہے وہ دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کل زندگی کے چھ سال سے زیادہ کی تاریخ ان کے پاس محفوظ نہیں ہے اگر اس کے بعد کسی اور کا نمبر آتا ہے تو ہندو مذہب اس کی ایک بڑی شاخ گوتم بدھ کو اپنا رہنما رادر تسلیم کرتی ہے اور تاریخ انسانیت کے اندر اتنے بڑے رہنما کی زندگی کے صرف چھ ماہ ریکارڈ میں موجود ہیں اور بقیہ زندگی کا کوئی اثر اور رسوخ موجود نہیں ہے اگر اس دنیا کے تمام جائزے لیے جائیں ایک ایسی ہستی جس کی ترسٹ سالہ زندگی کے ترسٹ تسلی بھی تاریخی اسناد سے باہر اگر نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول کی ذات بابرکت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی کو تاریخ انسان نے چودہ سو صحابہ نے نقل کیا اور ان چودہ سو صحابہ کی تاریخ موجود ہے ان کا ہند کیسے تھا سماج کیسے تھی ان کا قیام کیسے تھا خدا پرستی میں وہ کیسے تھے عبادتوں میں کیسے تھے لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات تاریخ انسانیت میں محفوظ ہے اسی لیے اللہ جلالہ نے اپنے نبی کی دی ابھی نے اپنے نبی کو عطا کردہ زندگی کو نمونہ قرار دیا ایسی پاکیزہ زندگی افضل زندگی انوکھی زندگی نادر زندگی بے مثال زندگی انسانیت کی بقا کے لیے سب سے بڑی مثال بنائی گئی اور صاف کہا گیا جس آدمی کو اللہ جل جلالہ پر یقین ہو اس کی قدرت پر ایمان ہو آخرت کے فیصلے پر یقین ہو اس کو ماننا چاہیے کہ فلاح بحبوب جی کا واحد راستہ نبی آخر الزما کی بابر کا زندگی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اگلی کتابوں میں فیشن گولیاں کی اور آپ نے اس دنیا کے سامنے کوئی نیا پیغام نہیں پیش کیا وہی بات دہرائی جو انبیاء دہراتے آئے ہیں کہا ان اللہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور تکو اللہ سے ڈرو اور میرے راستے پر چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات کہی جو اگلے انبیاء نے کہی تمہیں جہنم سے بچانے پر تمہیں راہ راست دکھانے پر تمہیں بتوں سے نکال کر یہ خدا واحد کے سامنے لا کر روکنے پر وما عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا کوئی اجرت نہیں چاہتا میرا بدلہ میری اجرت میرا محنت آنا اس جہاں کا رب اور اس جہاں کا پالن ہار مجھے عطا کرے گا ان اجري الا على رب العالمين رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو جو پیغام دیا وہ بالکل معمولی سی بات تھی کوئی بڑا جو ہے فلسفیانہ انداز نہیں تھا کوئی جو گتھی سلجھانے کی ضرورت نہیں تھی اور اس میں کوئی پیچ و خم نہیں تھے اور کوئی الجھے ہوئے مسائل نہیں تھے سیدھی سیدھی سی بات تھی ایک وقت ابو جہل امیہ بن خلق اور جو ہے مکہ حضرت ابو طالب کی خدمت میں پہنچے پہنچ کر کہا کہ ابو طالب تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ اس سے باز آ جائے وہ اس سے باز آ جائے وہ صرف ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دے ہم اس کی تمام باتیں لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ موجود تھے حضرت ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی یہ درخواست سامنے رکھی اللہ کے رسول نے جواب میں فرمایا اے چچا ان سے کہو کہ اگر وہ میری ایک بات مان لیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ عرب کے یہ بادشاہ بن جائیں اور حجم ان کے بعد گزار بن جائیں یعنی کہ ان کو ٹیکس دینے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ ان کو اتنا مقام عطا کرے گا اور اتنی اہمیت عطا کرے گا ابو جہل نے کہا کہ ابو طالب تم اپنے بھتیجے سے کہو کہ وہ ایک نہیں دس باتیں بتائیں ہم ماننے کو تیار ہیں جس کی بنیاد پر عرب ہمیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لے اور عجم ہماری قیادت پر متفق ہو جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کیا ان سے کہو وہ صرف ایک ہی بات ہے لا لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے ایک اللہ کی عبادت اور توحید کوئی معمولی بات نہیں ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے صرف سب سے آسان ہے صرف بے کا ایک نمونہ ہے نافرمانی کا ایک کردار ہے اپنے مالک کے ساتھ بداری کے ایک ایک اعلان ہے اور صحیح معنوں میں رب دلجلال کی دی ہوئی نعمتوں کے خلاف ایک بغاوت ہے اور صرف اس کی کوئی دلیل نہیں توحید کی ہزاروں دلیلیں ہیں صرف اس کا کوئی ثبوت نہیں اور توحید کا اجلاس اللہ دل جلالہ کی کائنات کے ذرے ذرے سے آیا ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دنیا میں اللہ اگر کسی نبی کو نہ بھیجے اور کسی رسول کو نہ بھیجے اس کے باوجود آدمی ایک اللہ کی عبادت کر سکتا ہے لوگوں نے پوچھا کہ کیسے فرمایا اس کائنات کو دیکھ کر کہ اتنی بڑی کائنات کا چلانے والا ایک اکیلا رب ہی ہو سکتا ہے ایک سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا اللہ نے جسے فرمایا سنوری ہی الحق رب کل صحیح صحیح کہ ہم اپنی نشانیوں کو اور اس مخلوق کے تمام کناروں پہ دکھاتے ہیں اور ایسی نشانیاں اس پر تو وہی گواہ بن جائے کافی ہے اللہ صلی اللہ کی رحدانیت پر خود انسان گواہ بن جائے حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کے سامنے بنیادی باتیں ہی رکھی اور وہ بنیادی باتیں توحید تھی رسالت تھی آخرت تھی اس سے بڑھ کر کوئی اور معاملہ نہیں مکی زندگی کا تیرہ سالہ دور بس اسی پر گزرا آیت نازل ہوتی رہی سمجھانے کی کوشش کی گئی اس راستے کی مصیبتوں کو برداشت کیا گیا اس راستے کی تکلیفوں کو برداشت کیا گیا لیکن اگر حقیقت میں مکی دور کو اگر کوئی دیکھے اگر کوئی ہم سے پوچھے اسلام کے حق ہونے کا کوئی ثبوت پیش کرو تو اللہ کی قسم کھا کر ہر آدمی کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں اسلام کے خلاف جتنی کوششیں ہوئی ہیں اگر اس کا دسواں حصہ بھی دنیا کے کسی اور مذہب کے ساتھ ہوتا تو تبھی کا زمین سے مٹ گیا ہوتا یہ اسلام کی حقانیت ہے کہ اس کے ماننے والوں سے خون سے دبرا اور فراغ کو سرخ کیا گیا ان کے دن کو درگور کیا گیا ان پر آفت اور مسائل کے پہاڑ توڑے گئے ان کے جذبات کو دیکھ پہنچائی گئی بلا حبتی کو تب کی ریت پہ کھینچا گیا حب کو جلتے نو پہ سنایا سے انداز سے سنایا گیا جنورا کی آنکھیں پھوڑی گئی مہدیا کو لپیٹ کر مارا گیا ان میں اویس کو نہ جانے کتنی تکلیف دی گئی اور ہر کتنے ابھی حالات کو سن نبوت کی حفاظت کے لیے متاث کی زمین پر اپنے خون کا نکرانا پیش کرنا پڑا ان تمام مسائل کے باوجود اللہ جل جلال نے اپنے نبی کی بھی حفاظت کی اور اپنے دین کی بھی حفاظت کی یہ اسلام کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے دنیا آج بھی کوئی بھی آپ اخبار کھولے کوئی بھی چینل کھولے یا تو موافقت یا تو مخالفت اس دنیا میں لوگ عیسائیت کے پیچھے کیوں نہیں ہیں ہندوازم کے پیچھے کیوں نہیں ہیں بدمت کے پیچھے کیوں نہیں ہیں ایک اسلام لے دے کے کیوں کھٹک رہا ہے وہ اس لیے کہ اسلام اللہ قدیم ہے اور قیامت تک کے لیے نازل کیا گیا ہے اور انسان اگر صحیح معنوں میں انسان بننا چاہتا ہے ایک ہی راستہ ہے اور وہ شریعت محمدی کا راستہ ہے حضرات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پر قرآن مجید کو نازل فرمایا مکی دور گزرا مکی دور کے تکالیف اور مصورتیں اور آفتیں آپ نے بارہا سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک گھرانے کو خطاب کیا ایک ایک قبیلے کو خطاب کیا وہاں سے نکلے تاریخ کی وادیوں میں پہنچے وہاں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور یہ نبی رحمت تھے پچاس مرتبے فرشتے آئے کسی کو ختم کرنے کی بات کہی کسی کو پیس دینے کی بات کہی کسی پر آزاد کی بات کہی لیکن اللہ کے رسول ایک ہی بات کہتے رہے اللہ مہدی قومی اللہ میری قوم کو ہدایت دے کے وہ نہیں جانتی ہے وہ نہیں جانتی ہے حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بلند تھے اگر وہ جو مسائل آپ پر ڈالے گئے رسول اکرم کی زبان سے بہتر زبان کس کی ہو سکتی ہے قرآن کہتا ہے ہے میری بات ہے اس کی شراب ہے میرا رات ہے اس کی اللہ کے رسول کی ہر بات رضا الہی پر مبنی ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں مجھے جتنا ستایا گیا اس سے پہلے اس زمین پر کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مصائب کو برداشت کیا انسان کو انسان بنانے کی کہانی اللہ سے لوگوں کو لا کر جوڑا اور اس پوری دنیا جب تک انسان قائم ہے انسانیت باقی ہے اسلام کے نام پر مسلمان زندہ ہے اور اس کے دل و دماغ پر اسلامی فکر کا غلبہ ہے اور اس کی دھروں میں حب نبوی کا جذبہ ہے اور اس کی رگوں میں بہنے والے خون میں اطاعت رسول کے جلوات جب تک موجود ہیں دنیا کی کوئی طاقت نہ اس قوم کو مٹا سکتی ہے نہ اس کے مذہب کو تباہ کر سکتی ہے حضرات اللہ جل جلالہ نے ہمارے مقام اور مرتبے کو بتایا آپ مدینہ منورہ پہنچے مدینہ منورہ کی زندگی کو آپ تین عہد میں بانٹ سکتے ہیں ایک اسلامی معاشرے کا قیام اور اسلامی معاشرے سے سلامتی کے لیے صلح اور معاہدوں کا ایک سلسلہ جو تقریباً سلح حدیبیہ تک چلتا ہے پھر سلح حدیبیہ کے فوراً بعد مدنی دور کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے جس میں بیرون ممالک اسلام کی دعوت دی جاتی ہے اسلام کے نمائندے بنا کر دنیا کے بادشاہوں کو خطاب کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اسلام غالب آتا ہے اور یہ دوسرا دور مکہ مکرمہ کی فتح پر جا کر ختم ہوتا ہے اور تیسرا دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک چلتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اسلامی اصول اور دعوتوں کو ترتیب دیا ایک معاشرہ انسانی معاشرے کو لا کر قائم ہماری قیمت کیا ہے ہمارا مقام کیا ہے ہمارا مرتبہ کیا ہے ہماری اہمیت کیا ہے اس کو اگر جاننا ہے تو غزوہ بدر کے چھوٹے سے واقعے کو دیکھیے اللہ کے رسول میدان بدر میں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجوں کو ترتیب دیا ہے اللہ کے رسول نے خود ایک ٹینٹ لگوایا جس کو جو ہے حریش کہا گیا چلے آ جا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں محض عبادت سے کبھی سجدے میں کبھی آسمان کی طرف نگاہ دے بڑھتی ہے کبھی ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اللہ کے رسول کے صحابہ کہتے ہیں آپ نے آسمان کی طرف اس لیے ہاتھ بلند فرمائے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی اور آپ کے یار جو بمن ضلع وزیر کے تھے جو غار کے بھی ساتھی ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے وہ مقام دیا وہ مرتبہ دیا کہ حکم دیا کہ مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام دروازے دروازے بند کر دو ان ابھی بکر مار گئے ابو بکر تم اپنا دروازہ کھلا رکھو تمہیں اجازت ہے وہ ابو بکر اپنی زبان سے کہتے ہیں میدان پدر ایک حیرت ناک منظر تھا اللہ کے رسول کی گری جاری دیکھتے ہی بنتی تھی اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے آپ کی لہیں مبارک تر ہو گئی تھی اور آنسو کے قطرے میدان پدر پر گر رہے تھے اور زمین اس پر گوا بن رہی تھی شدت اتنی زیادہ تھی دعاؤں میں کہ اللہ کے رسول کی چادر بار بار کاندھے سے گرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور وہ دعا مانگی اور جب بھی میں اس دعا کو پڑھتا ہوں نہیں لگتا کہ اس دعا کے مانگنے کی ہمت شاید ہی اللہ کے رسول کے سوا کوئی اور کیا ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اے اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت جسے سیر نگاروں نے تین سو تیرہ کہا بعد میں تین سو سترہ کی گنتی بتائی بعد میں تین سو گیارہ کی گنتی بتائی لہذا تین سو تیرہ صحابہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے اللہ اگر آج ان کو تو نے ہلاک کر دیا کوئی تیرے فیصلے کے خلاف آواز نہیں لگا سکتا تو قادر مطلق ہے وحدہ شریک ہے تیری ذات کو زوال نہیں اور تیری قدرت کو کبھی فنا نہیں اس لیے کہ نہ تو کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی تجھ سے کوئی نسل ہے اے رب ذوالجلال اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت اگر ہلاک کر دی گئی کون ہے جو تیرے فیصلے کے خلاف اٹھ کھڑا ہو لیکن محمد تجھ سے کہتا ہے کہ اس زمین پر وقت پر سورج نکلے گا وقت پر چاند نکلے گا بادل برسیں گے پانی برسے گا انسان کے لیے زندگی معمول پر رہے گی اس کائنات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن میں تجھ سے کہتا ہوں اللہ آج اگر مٹھی پر صحابہ کی جماعت کو شکست دے دی ہلاک کر دیا ان کو برباد کر دیا اے اللہ محمد تجھ سے کہتا ہے اس زمین پر سب کچھ ہوگا لیکن قیامت تک اکیلے خدا کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا لن توحید ہمارا فرمایا ہے توحید ہمارا سب افتخار ہے توحید ہمارا وہ عقیدہ ہے جس پر دنیا کے تمام مذاہب بھی اگر نکل جائیں تو وہ مقام اور مرتبے کو نہیں گا سکتی ہمارا مقام یہ نہیں کہ ہم ڈاکٹر بن جائیں انجینئر بن جائیں ایک کامیاب تاجر بن جائیں ہمارا اصل مقام یہ ہے کہ ہم توحید سرف بن جائیں ہم توحید پرت بن جائیں اور دنیا کی کوئی طاقت اس عقیدے کو گئے اس عقیدے میں تجربہ پیدا نہ کر سکے عقائد میں مضبوطی ہو العقیدگی ہو اقبال حوص بندی ہو سوچ اور سمجھ پر عقیدے توحید ہی قلدہ ہو حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اکٹھا فرمایا لوگوں سے کہا ایک رب کو مانو اللہ تفلحو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ اور ایک عام دعوت سے دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں انہیں اگر اپنے خدا کو پانا ہے تو کچھ نہ کچھ خرچ کرنا ہے کونا کوئی دونوں کے درمیان واسطہ ہے لیکن اللہ کے رسول نے جو دین پیش کیا اس نے فرمایا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور قرآن نے کہا ادعونی استجب لکم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں پھر کہیں فرمایا یجیب المستر کون ہے جو پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے کون ہے تم پر سے غم کے بادلوں کو ہٹاتا ہے اور کس نے تم کو زمین پر اپنا جانشین بنایا اللہ کیا ایک اللہ کے سوا کوئی اور رب بھی ہو سکتا ہے ہرگز نہیں کہا کلی لما تذکرون کیوں نہیں سوچتے کہیں ہم لمون کیوں نہیں تم سمجھو اس میں سے اکثر نہیں جانتے کہیں پر اللہ عیشو کون کہ اللہ تبار کو تو آنا صرف کرنے والوں شرک صرف بالکل بری ہے اور پاکیزہ حضرات امت محمدیہ کا عقیدہ عقید توحید عقید توحید اور عقید توحید اگر مضبوط ہے دنیا کی کوئی طاقت نہ ہماری قیمت لگا سکتی ہے اور نہ ہی ہمارے مستقبل پر اور اس کے خوبصورت چہرے پر بدنما داغ بن سکتی ہے ہم نے اپنے آپ کو اگر اللہ سے توڑ لیا اس پر توکل کرنا چھوڑ دیا اور اس کے وعدوں پر یقین میں کمی آئی تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی کو وہ بندے پسند نہیں ہیں جنہیں یقین اور عدم یقین کے درمیان زندگی گزارنی ہے یہ تو اس دائر اسلام میں عمر بن کر رہے ہیں اور نہ ابو میں اپنے اخلاص پر مرا کہ مرتے ہوئے کہاں لوگوں سے کہ گردن ذرا نیچے سے کاٹو تاکہ میری گردن دوسروں میں اونچی نظر آئے جاتے جاتے ایک سبق دے گیا جہالت پر نافرمانی پر شرک پر خدا رند قدوس کی بغاوت پر اگر میں اتنا مطمئن ہوں تو اللہ جل جلال کی توحید پر اہل ایمان کو کتنا ناش کرنا چاہیے ذرا تصور کر کے دیکھیے حضرات لہذا شریعت محمدی یہ اسلام کی دعوت ایسی نہیں ہے کہ بھائی آٹا گوندیے ڈھیلا ہو گیا تو گلگلے تل لیں گے اگر ٹھیک رہا تو روٹی بنا لیں گے یہ بات نہیں ہے یہاں پر بالکل صاف صاف چیزیں ہیں ماننا ہے مانیے انکار کرنا ہے کیجیے عقید توحید میں کوئی کامپرمائز نہیں ہے اور اس میں کوئی معاملہ نہیں اللہ جل جلالہ کہ نبی نے ایک ہی بات شروع سے آخر تک فرمائی اور اس کا احتیاط یہاں تک آپ نے فرمایا کہ وفات سے پہلے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کسی حلال کو یا کسی حرام کو میری طرف منسوب نہ کرو یہ نہ کہو کہ محمد نے حلال کیا ہے یا محمد نے حرام کیا ہے میں نے اسی چیز کو حلال کہا جسے اللہ نے حلال کہا میں نے اسی چیز کو حرام کہا جسے اللہ نے حرام کہا حضرات یہ اللہ جل جلال قانون ہے نظام زندگی ہے یہ پاکیزہ شریعت محمدی ہے لہذا دنیا اس کا بدل پیش کرنا چاہے یا اس کی مثال لانا چاہے یا اس کے مطابق کوئی اصول ضابطے بنانا چاہے ناممکن ہے اس لیے کہ دنیا ہے حالات کے ساتھ بدل جاتی ہے شیکسپیئر کی انگریزی آج دنیا میں تعجب کی نظر سے دیکھی جاتی ہے اور آج کی زبان شاید اگر وہ سن لیتا تو بیچارہ بے موت سے پہلے ہی مر جاتا تو حالات بدلتے رہے اس دنیا نے کمیونزم کو اپنی ہی زمین پر دفن کر دیا ہے سرخ انقلاب ایسا اٹھا کہ لوگ سمجھے کہ اسلام تو اس دنیا سے گیا لیکن اپنی ہی زمین پر بے موت مارا گیا اگر اگر دیکھا جائے تو رومن امپائر نے وہ قوانین دنیا میں لائے لیکن آج انسانیت کے نام پر ان کے بنائے گئے قانون ردی کے ٹوکری میں پھینک دیے گئے ہیں انسان پریشان بھی ہے بے بس بھی ہے لاچار بھی ہے مجبور بھی ہے جستجو میں بھی ہے تلاش میں بھی ہے سرکرتا بھی ہے ان سب کا واحد علاج اگر کسی کے پاس ہے امت محمدیہ کے پاس ہے اور وہ حضرت اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں حضرات اس دنیا کو اگر امن چاہیے سکون چاہیے راحت چاہیے واحد راستہ ہے دنیا پر جب تک انسان پر انسان کا قانون جب تک رہے گا اس زمین پر امن نہیں آ سکتا اس زمین پر امن کا ایک راستہ ہے کہ اس زمین پر اللہ کا قانون آئے اللہ کا قانون آئے یہاں جس کے قانون میں کوئی اونچ اور نیچ نہیں ہے اس کے قانون میں نہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے نہ اس کے اندر وقت کے ساتھ حالات بدل دیے جاتے ہیں اللہ کا قانون اس وقت بھی وہی تھا آج بھی وہی ہے اور قیامت تک بھی وہی رہے گا اور قرآن نے صاف کہا القیم یہ مضبوط دین ہے کہیں پر فرمایا کہ دین کو اگر تم بدلنا چاہو تو یہ ناممکن ہے پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا اگر تم اس کے ہم مثال کوئی بہتر سے بہتر بھی بات لاؤ اگر اس پر اسلام کی مہر نہیں نبی کی اطاعت کا جذبہ نہیں اور سنت کے اگر کوئی پہچان نہیں فرمایا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه اسلام کے سوا اگر کوئی کسی اور راستے سے خدا کی مرضی چاہے اس کی رضا چاہے اس کی رحمت چاہے اس کے جنت تک پہنچنا چاہے فلن يقبل منه قدرت اعلان کرتی ہے راستہ ایک ہی ہے اور یہ راستہ جو بتا دیا گیا ہے اس سے ہٹ کر کوئی راستہ قابل قبول نہیں کوئی راستہ قابل قبول نہیں حضرات سب سے بڑا مسئلہ اس دنیا کے سامنے یہ ہے ہم اہل ایمان ہیں عقید توحید ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے حب نبوی ہمارے رگو پہ میں بسا ہوا ہے آخرت پر یقین میں کوئی کمی نہیں لیکن حالت یہ ہے اس دنیا نے ہم کو اتنا جگڑ کر رکھا ہے کہ ہمارے یہ سارے عقیدے وقت کے لیے شراب کے طور پر ثابت ہو رہے ہیں موقع ملا اللہ کو پکار لیا موقع ملا کسی درگاہ پر بھی دستک دے لی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور کسی اور کو بھی اپنا مسیحا سمجھا ذرا سوچ کر دیکھیے قدرت اپنی رحمت کے فیصلے کیسے کرے گی کہ انسان سچا کے گھر کا سچا کے گھر کا کھانا کھائے اور ماموں کے گھر کی بکریاں چرائے قدرت کی زمین پر رہنے والا اس کی دی ہوئی سانسوں پہ پلنے والا اور اللہ جل جلال کی برداشت کرے جب اہل مکہ کے بڑے لوگوں نے کہا ان لوگ کہتے ہیں یہ قرآن اہل مکہ کے دو مقدس سستیوں پہ کیوں نہیں اتارا گیا یا تو ابو جہل پہ اتارتے یا تاریخ کے حبیب ابن عوف کے اوپر اتارا جاتا قرآن نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے بڑی عجیب بات کہی اہم یقین نحن نہ رقم ترقی قدرت کیسی ہے جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں میرے ٹکڑوں پر پلنے والا مجھے یہ بتائے گا کہ کیا سچ ہے کیا غلط اللہ کہتا ہے میری دی ہوئی روزی کھانے والے مجھے یہ بتائیں گے کہ قرآن کس پر اتارا جائے اور کس پر نہیں اہم یقین رب نہ ہوں میں عیشت فی الحال زندگی کی بھیک کی تمہارے رب نے ان کو عطا کی ہے سانسوں پر اس کی حکومت ہے اللہ جلال جلالہ یہ دنیا کی روزی تمہارے مقدر کی اور اس کا وہ اکیلا مالک ہے حضرات اللہ تبارک و تعالی کے نبی سے اگر ہمیں محبت ہے ہم اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں لوگ چیختے ہیں چلاتے ہیں علماء بار بار بگوڑتے ہیں اپنی اپنی زبان میں آپ کو بگوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کیوں کیا ہے کیا علماء آپ کے اس سے اصلاح کے پیچھے کہ دنیا ان کے قدموں میں آ جائے گی کیا وہ دنیا میں مرتبہ پالیں گے کیا کوئی عزت ہے شہرت کی خاطر یہ نہیں ایک ہی تمنا ہے شاید آپ کو خدا کے آداب سے بچاتے بچاتے مولا ہم پر بھی رحم کرے تو ہم بھی شاید اس کے آداب سے بچ جائیں اس سے بڑھ کر تو کوئی اور تمنا نہیں ذرا سوچ کر دیکھیے ذرا تصور کر کے دیکھیے ایک مرتبہ صرف اور ہم ترقی زندگی میں داخل ہوئی ایمان نے اپنا راستہ ناپ لیا ایمان نے اپنا راستہ ناپ لیا توحید جاتی رہی لہذا آدمی اس مسئلے میں بڑا محتاط رہے بہت سوچ اور سمجھ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرمایہ جو اثر زندگی کا سرمایا ہے جو ہم کو عطا کیا ہم اس کی قدر کریں ہم اس کی حفاظت کریں اور جب اس سرمایہ کے لیے کوئی اپنی جان اور مال دیتا ہے اپنا وقت دیتا ہے اپنی صلاحیتیں دیتا ہے اپنا علم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو ایسا بلند کرتے ہیں زندگی کو اس کی زندگی پر ناز ہونے لگتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پانچ دن باقی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے وضو فرماتے ہیں اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں کمزوری کی وجہ سے گر کر بے ہوش ہو جاتے ہیں دوبارہ وضو ہوش آتا ہے وضو فرماتے ہیں پھر پوچھتے ہیں عائشہ کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول لوگ آپ کے منتظر ہیں آپ نے پھر وضو فرمایا پھر دوبارہ ہمت جٹائی اور جب اتر کھڑے ہوئے تو کمزوری نے پھر آپ کا پیچھا کیا پھر آپ گر کر بے ہوش ہو گئے اللہ کے رسول پر تین دورے پڑے پھر چوتھی مرتبہ جب ہوش آیا تو پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی کہا کہ نہیں کہا اے عائشہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا ہے ابو بکر سے کہا کہ وہ نماز پڑھائیں ام المن حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے باپ بڑے نرم دل ہیں بہت نرم دل ہیں وہ اس جگہ پر کھڑے ہونے کی تاب نہیں رکھ پائیں گے برداشت نہیں ہوگا اے اللہ کے رسول آپ کسی اور کا نام لیجیے اللہ کے رسول نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ام المومنین نے فرمایا کہ نہیں اللہ کے رسول اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کرے تین مرتبہ یہی موقع اور تینوں مرتبہ حضرت عائشہ نے یہی جواب دیا چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور آنکھوں میں دیکھ کر کہا اے عائشہ کیا کروں عرش والا ابو بکر کے سوا کوئی دوسرا نام بھی نہیں بتاتا یہ حب نبوی انسان کو اس جگہ پہنچاتی ہے جہاں پر انسانی عروج ختم ہوتا ہے اور صحابی صحابہ کی زندگی کے فضیلت وہیں سے شروع ہوتی ہے وہیں سے شروع ہوتی ہے انسان بھلا ان کی مثالیں کیا ڈھونڈے ذرا تصور کر کے دیکھیے حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خطیت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ کھانے کا سامان لے کر توشے دان میں باندھ کر لاتی ہیں حضرت جبریل حضرت ختیجہ سے پہلے پہنچتے ہیں پہنچ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ختیجہ آ رہی ہیں اور آپ کے لیے کھانے کا سامان لا رہی ہیں اللہ کے رسول سے حضرت جبریل فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول جب ختیجہ یہاں آئیں تو ان سے کہو کہ عرش والا ان کو سلام کہتا ہے اور انہیں خوشخبری دو کہ ان کے رب نے ان کے رب نے ان کے لیے جنت میں موتی کا ایک محل بنایا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے یہ نبوت کا دسواں سال تھا حضرت خطیت القبرا پہنچی اللہ کے رسول کی خدمت میں کھانے کا سامان رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ختیجہ ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے تمہیں پیغام دیا ہے پوچھا یا رسول اللہ جبریل امین نے کیا پیغام دیا تو کہا کہ عرص والا تمہیں سلام کہتا ہے حضرت خطیجہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے بے پناہ شکر کے کلمات نکلے حیرت سے پوچھا اللہ کے رسول سے اے اللہ کے رسول کیا عرص والے نے میرا نام لے کر سلام کہا ہے میرا نام لے کر سلام کہا ہے حضور نے فرمایا اے خفیزہ نے تو یہی کہا کہ رب نے تیرا نام لے کر تجھے سلام کہا ہے اور تجھے جنت میں موتی کے محل کی بشارت دی ہے اور تم ہی دن گزرے حضرت خطیت القبرا رب ربلال سے جامل سے حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیئیس سالہ دور نبوت کے اندر نبوی زندگی کے اندر اس کائنات کے لیے فکری انقلاب برپا کیا جنسان کے دل کی دھڑکنوں پر توحید کے نقبے کو جاری کرایا سوچ اور فکر پر اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی محبت کے پہرے بٹھائے آنکھ وہی دیکھتی تھی جو رب چاہتا تھا زبان وہی کہتی تھی جو مولا چاہتا تھا ہاتھ اور پیر وہی حرکت کہتے تھے جو اس کائنات کا قادر مطلق پسند کرتا تھا انسان گویا رضا الہی کے چلتے پھرتے نمونے تھے رضا الہی کے چلتے پھرتے نمونے تھے وہ عرب جنہیں اپنے لباس کا حوص نہیں تھا جنہیں عزت چھو کر نہیں گزری تھی اس پوری دنیا کو سبق دینے والے بنے اور اس پوری دنیا کو مہذب بنانے والے بنے حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے محبت سے بڑے اخلاق سے بڑی نرمی سے بڑی شفقت سے اصلاح فرمائی لیکن اصلاح کے مسئلے میں آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ توحید کے مسئلے میں جو ہے امبیا نے کوئی جو ہے کمزوری دکھائی ہے یا باتوں میں کوئی لچک رکھی ہے توحید کا مسئلہ بالکل صاف صاف ہے یہاں بات نہیں موقع ملے تو یہ کرو موقع ملے تو وہ کرو اصلاح کا معاملہ آدمی میں جو تھوڑی بہت خامیاں رہ جاتی ہیں اس کی درستگی کا معاملہ اللہ کے رسول نبا فطرت تھے انسانی مزاج کو آپ سے بڑھ کر بھلا جاننے والا کون تھا آپ نے ایک ایک کے نفس پہچانی اور اس کو اسلام کی دعوت دی مکہ فتح ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کہاں ہے وہ کہاں ہے وہ کہاں ہے تمام کا جواب ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو سفیان کہاں ہے میرے چچا تو لوگوں نے کہا آپ نے مکے کو فتح کر لیا اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر بند کر لیا ہے دروازے بند کر دیے ہیں اور ساتھ میں آنے والے نے کہا یا رسول اللہ ابو سفیان کا مزاج تھوڑا میں پنے کا ہے تھوڑا میں پنے کا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے سائے میں کھڑے ہو کر اعلان کیا جو کعبے حرم کے اندر آ گئے اس کی جان محفوظ ہے اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کی جان محفوظ ہے ابو سفیان کو جب یہ خبر ملی اس نے دروازے کھولے اور کہا کہ محمد نے میرے گھر کو حرم کا درجہ دیا اور جب اپنے گھر سے نکلے تو کہا ارشد وہ ارشد محمد ہوا رسول یہ فطرت انسانی کی پہچان ہے لہذا دعوت کے سلسلے میں جو حکمت کی بات کہی جاتی ہے وہ سیرت کے انہیں پہلوؤں سے حاصل کرنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب کا اونٹ بھدک گیا اور اونٹ جب بھدکتا ہے تو آپ کو تو معلوم ہے بڑا بری طریقے سے بھدکتا ہے کنٹرول میں کرنا مشکل ہوتا ہے صحابہ دوڑے جیسے دوڑے وہ بھی دوڑنے لگا اس کے مالک کو پتا چلا تو وہ آیا اور اس نے لوگوں سے کہا بھی آواز اور کم کر دو تمام نے اپنی آواز بند کر دی تو اس نے بڑے پیار سے اس اونٹ کو آواز دی ایک ہاتھ میں اس کے لیے چارہ رکھا اونٹ نے اپنے مالک کی آواز پہچانی پلٹ کر دیکھا تو اپنے مالک کی طرف آہستہ آہستہ جب قریب پہنچا تو مالک نے اسے اشارہ کیا کہ زمین پر بیٹھ جائے وہ بیٹھ گیا ایک ہاتھ سے اسے چارہ کھلاتے جاتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس جانور کی پیٹ سہلاتا تھا اور اس پر اس نے اپنا ہاتھ ملنا شروع کیا اللہ کے رسول نے پورے منظر کو دیکھا صحابہ سے کہا کہ میرا معاملہ بھی امت کے ہر فرق کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا اس اونٹ کے مالک کا اس جانور کے ساتھ ہے جب وہ بگڑ جاتا ہے تو اس نے کتنی محبت سے اس کو قریب کیا ہے میں بھی اللہ کے بندوں کو اتنا ہی قریب کرتا ہوں میں بھی اللہ کے بندوں کو اتنا ہی قریب کرتا ہوں اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں اللہ کے رسول کی زندگی کے بے پناہ واقعات ایک صحابی آئے آ کر کہا یا رسول اللہ کچھ عطا کیجیے اللہ کے رسول گھر میں گئے جو موجود تھا لایا اور ان کے حوالے کیا اور پوچھا ارے بھائی ہم نے تو تمہاری مانگ پوری کر دی اب ہمارے اخلاق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اس آنے والے نے جواب میں کہا میں احسن تھا وہ میں اجمل تھا آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا اور آپ نے کوئی خیر خواہی کا معاملہ نہیں کیا صحابہ کے بھویں تن گئی آسین چڑھ گئی کہ اللہ کے رسول کے سامنے اس نے اتنی بڑی جرت کی بات کہی اللہ کے رسول کے ہاتھ سے لیا بھی اور دوسرا دے اس قسم کی ناشکری کے کلمات بھی کہے اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا غصہ نہ ہو رکے رہو غصہ نہ ہو رکے رہو اللہ کے رسول دوبارہ گھر میں گئے اور پھر جو کچھ سامان باقی تھا لے کر آئے اور اس کے حوالے کیا اور اس کے بعد پوچھا اب ہمارے بارے میں تمہارا کیا خیال تو تو آنے والے نے مان لینے کے بعد کہا قد احسن تھا وہ اجمل تھا اور احسن تو ملتا آپ نے بڑی بھلائی کا کام کیا بڑے ہی اخلاق کا ثبوت دیا وہ خوشی خوشی لوٹا خوشی خوشی لوٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے راستے میں کتنے صبر سے اور صبر کے مرحلوں سے اپنے آپ کو گزارا ہے سیرت کا ایک ایک واقعہ ایک ایک پہلو ہمارے لیے رہنما بھی ہے اور رہبر بھی ہے ہمیں دنیا کی دوسری قوموں کا معاملہ الگ ہے انہیں مذہب تورات سے ملتا ہے تہذیب یورپ سے ملتی ہے لیکن اسلام کے ماننے والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مذہب بھی اللہ کے نبی سے ملتا ہے تہذیب بھی اللہ کے نبی سے ملتی ہے تہذیب بھی اللہ کے نبی سے ملتی ہے حضرات زندگی میں جو حادثات تھے جو پریشانیاں ہیں زندگی میں اگر پریشانیاں نہ ہوں تو اسے کوئی زندگی کہہ نہیں سکتا ہے ایک شاعر نے کیا خوب کہا زندگی صرف سکون ہو تو نہ گزرے شاید زندگی صرف سکون ہو تو نہ گزرے شاید حادثے وقت کی رفتار بڑھا دیتے ہیں حادثے وقت کی رفتار بڑھا دیتے ہیں لہذا زندگی میں نشیب اور فرار رنگ اور خوشی راحت اور جو ہے مصیبت یہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں جس نے رات کا اندھیرا دیکھا وہ دن کے اجالے کو بھی دیکھتا ہے جو دھوپ کی تپش دیکھتا ہے وہ سائے کا بھی لطف اٹھاتا ہے لیکن کامیاب ہے وہ جو زندگی کے ہر پل پر اپنے نبی کی اطاعت کا سایہ لے کر چلتا ہے اپنے نبی کا سایہ لے کر چلتا ہے آدیش کی شکل میں محدثین اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو بلند کرے ایک ایک بات کو جمع کیا مانگ کیسے تھی حضور کا لباس کیسے تھا چلتے کیسے تھے پھونکتے کیسے تھے پانی کا استعمال کیسے فرماتے تھے مسکراہٹ کا کیا انداز تھا کیا چیز نہیں نقل کی ایک ایک بات نقل کی ایک ایک بات نقل کی حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو پیغام اس دنیا کو دے کر جاتی ہے وہ ایک ہی ہے توحید رسالت اور آخرت اللہ جل جلالہ کے تعلق سے عقید توحید مضبوط رہے اللہ کے رسول کو آخری رسول آدمی مانی لہذا اسلام کی ان بنیادی باتوں کو رکھ کر اس دنیا میں اگر کسی نے وہ احسان کا کام کیا ہے جسے شاید بقول استاد محترم حضرت مولانا زکریہ سمبھلی اللہ ان کے مقام کو بلند فرمائے فرمایا کہ صرف ایک شخص نے وہ کام کیا ہے قیامت تک دنیا شاید اس کے احسان کا بدلہ نہ چکائے میں نے پوچھا وہ کیا کہا گمراہ فرقوں کے بیچ اکیلے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جنہوں نے لکیر کھینچ کے بتایا ہے کہ حق کا گروہ کون ہے حق کا گروہ کون ہے گمراہ فرقوں کے ہجوم میں وہ صرف یہ کارنامہ اسی علمی شخصیت کو زیب دیتا ہے جس نے احادیث نبوی صحابہ کرام کی سیرت اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں لکیر کھینچ کے بتایا یہ اہل سنت ہے اور اس دائرے سے باہر جو بھی جائے گا اور اس کے باہر جو نکلا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں آخری رسول نہیں مانا کسی اور کو مانا وہ دائر اسلام سے باہر ہے توحید میں مانا آیا لہذا وہ عقیدہ دائر اسلام سے باہر ہے صحابہ کی عظمت کا قائل نہیں رہا جو قیامت تک کے لیے سب سے افضل اور اعلیٰ انسان ہے جو معصوم تو نہیں ہے لیکن ان کی زندگی کی کوئی مثال بھی قیامت تک آنے والی نہیں ہے لہذا فرمایا کہ ان کی فضیلت خلفاء راشدی اور ان کی ترتیب اور اس میں کسی کے کسی مرتبے کو بڑھانے یا گھٹانے یا ان پر حرف تنقید یا ان کے خلاف زبان کھولنے کی ہم میں کوئی صلاحیت نہیں ہے علاق حزب اللہ اللہ حزب یہ اللہ کی جماعت ہے اللہ کی جماعت تو غلبہ پائے گی اور یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے سب سے پہلے کان نے میدان بدر میں سنا اللہ کے رسول کو کہتے ہوا اے ابو بکر سنا دو ہمارے ساتھیوں کو سید حد البا کہ یہ مشرقین کی تنظیم اور ان کا لشکر شکست کھائے گا اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے خدا کے رسول کو براہ راست دیکھنے والے زبان سے پیغام خدا کو سننے والے دے نبوی زندگی کو آئین نبوی زندگی کے آئینی شاہدین اس زمین پر قیامت تک اگر یہ اعزاز یہ شرف یہ مقام اور یہ عزت اگر کسی کو نصیب ہے تو وہ صحابہ کرام ہے وہ صحابہ کرام ہے حضرات اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ذرا چھوٹی سی بات سوچ کر دیکھیے تصور کر کے دیکھیے اگر اس کا رحم نہ ہوتا اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو نہ جانے آج ہم کس مندر کی گھنٹی بجاتے ہوتے نہ جانے کس گرجا گھر میں گھٹنے ٹیک کر کس کس کو خدا سمجھ کر پکارتے نہ جانے کتنے پتھروں کے سامنے اللہ کی دی ہوئی پیشانیوں کو جھکاتے مالک نے تمام دروازوں سے ہٹا کر ہمیں اپنے در کا بھکاری بنایا اس سے بڑھ کر اس کے انعام و اکرام کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے اس ہدایت کے لیے صحابہ نے جو تکلیفیں اٹھائیں اور اس ہدایت کے لیے جو قربانیاں انہوں نے پیش کی آج بھی آج بھی اگر اس کو پڑھتا ہے رونگ سے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اس میں راشہ تاری ہو جاتا ہے سوچ اور فکر معطل ہو کر رہ جاتی ہے کھو بیٹھتا ہے اور بال ساز دیگر ان تاریخ کے صفحات میں کھو کر اگر وہ سمجھ نہ سکے تو کم از کم حواس باختہ ہو کر رہ جاتا ہے کیا ایسی مقدس ہستیاں قربانیوں کی مینار ایشار اور وفا کے نمونے کیا زمین پر کبھی دوبارہ آ سکتے ہیں ذرا تصور کر کے دیکھیے صحابہ مدینے کے اہل مکہ سے کہتے ہیں یہ میرا مال ہے یہ میری دولت ہے آپ آدھا لے لیجئے ہم آدھا لے لیں گے حضرت عبد ابن عوف نے اپنے بھائی انصاری بھائی سے کہا اللہ آپ کے مال میں برکت دے مجھے صرف مدینے کا بازار بتا دو اس لیے کہ اہل مدینہ کسان پیشہ تھے اور اہل مکہ تجارت پیشہ تھے اور مدینے کی کھیتی باڑی میں اہل مکہ کو کوئی تجربہ نہیں تھا اور اہل مکہ کا کام اہل مدینہ نہیں جانتے تھے اللہ کے رسول نے دونوں کو بھائی بنا دیا بس اس دونوں پر ایک ہی بات پر مر مٹنے کو تیار تھے نبی نے کہہ دیا تو بس ہم بھائی ہیں ہم بھائی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عاص نے اپنے انصاری بھائی سے کہا اللہ تمہیں برکت دے مجھے صرف مدینے کا بازار بتا دو انہوں نے ان کو لے جا کر مدینے کے بازار میں چھوڑ دیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے جیب میں کچھ پیسے تھے اٹھائے اس سے پنیر خریدا تھوڑی دیر کے بعد اس کو نفع رکھ کے بیچا اور شام تک انہی پیسوں کو گھی میں کبھی مسکے میں بدلتے رہے لہذا اس طرح تجارت انہوں نے شروع کی اور حضرت عبد الرحمان ابن عوف کہتے ہیں میں نے ان چند سکوں سے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس تجارت کو شروع کیا اور بہت جلد اللہ نے وہ برکت دی حضرت عبد الرحمان ابن عوف کا تجارت کا سامان مدینے کے بازار میں سات سو اونٹوں پر آیا کرتا تھا سات سو اونٹوں پر آیا کرتا تھا اور آج بھی اس دنیا کو اگر کوئی ایماندار تاجر دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس و نبوی ہی دے سکتی ہے کہ ان آپ کے اقوال اور اعمال کی روشنی ہے اس دنیا میں آپ نے دیکھا بے شمار احادیث سوچتے ہیں کیا آپ نے کہیں سنا دیوبند سے پڑھنے والے کو جنت ہے ندوے سے پڑھنے والے کو جنت ہے فلاں مدرسے سے پڑھنے والے کو جنت ہے حدیث پڑھانے والے کو جنت ہے قرآن پڑھانے والے کو جنت ہے باتیں کہیں کوئی گارنٹی نہیں لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا انا بتاجر الامین کہا فل جننا میں اور ایمانداری سے تجارت کرنے والا قیامت کے دن جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح قریب رہیں گے یہ معیار یہ فضیلت محدث کو بھی نہیں دی گئی مفکر کو بھی نہیں دی گئی کیوں اس لیے کہ تاجر بندوں کے حقوق سے وابستہ ہوتا ہے اسلام کی پاکیزہ تصویر کا نمونہ ہوتا ہے اور وہ جتنوں سے جڑا رہتا ہے اتنے لوگ اسے اسلام کا نمائندہ سمجھتے ہیں اگر مسلمان تاجر خیانت پر اتر آئے بد زبانی پر اتر آئے بے وفائی پر اتر آئے بدآبی پر اتر آئے سامنے والے کو لوٹنے کی نیت پر اتر آئے تصور کر کے دیکھیے کہ پاس اگر پاسباں جو ہے خود لٹیرا بن جائے مسیحا خود تباہ کرنے والا بن جائے تو اس دنیا کا اللہ ہی حفاظت کرے گا تصور کر کے دیکھیں حضرات آج اس پوری دنیا کی پریشانی دونوں نے سکون کو کئی نام دے رکھے ہیں کہیں کہتا ہے کوئی اولاد ہے کوئی سمجھتا ہے دولت ہے کوئی کہتا ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کوئی کہتا ہے فلاں ہے کوئی فلاں ہے فلاں ہے لیکن کبھی آپ نے محسوس کیا دنیا کا ہر ملک انسان کی بربادی کے لیے اپنے آپ کو تجربات کی دنیا میں ڈالتا ہے ایک ملک کہتا ہے میرے پاس ہلاک کرنے کا ایسا ہتھیار ہے کہ دنیا دس منٹ میں برباد ہو دوسرا کہتا ہے سب سے زیادہ تیز میں ہوں آٹھ منٹ میں برباد کرنے کا نسخہ ہے کوئی دو منٹ کوئی ایک منٹ اگر انسان کو زمین پر بچانے کا نسخہ اگر کہیں ہے وہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہے اللہ کے رسول کی زندگی میں ہے دربار نبوت میں انسان ڈھالے جاتے ہیں انسانیت کے زیور کے ساتھ ڈالے جاتے ہیں یہ وہ کارخانہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی کے بندے صحیح معنوں میں صرف انسانیت سے نوازے جاتے ہیں حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین اور اس کے نبی کی دی ہوئی یہ زندگی جسے اللہ نے مثال بنایا ذرا تصور کر کے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کی طرف اشارہ فرمایا کس کے حقوق ہیں جسے آپ نے بیان نہیں کیا تمام سے حقوق بیان فرمائے کہیں فرمایا ای یا تمسا لوگوں نماز کی پابندی کرو اور کہیں فرمایا کہ لوگوں عورتوں کے حقوق ادا کیا کرو تصور کر کے دیکھیے اس زمین پر اگر آج عورت زندگی کی آزادی کی سانس اگر لے رہی ہے اپنے آپ کو جینے کا حق اگر پائی ہے اگر عزت اور مقام کا کوئی دائرہ اس کی زندگی میں اگر ہے تو اللہ کے رسول کی دی ہوئی زندگی ہی کی بھی ہے جو اللہ کے رسول نے اس عورت کو دیا ورنہ آپ کے آنے سے پہلے عورت ملعون بھی تھی اور اور انجیل کے ماننے والوں کی نظر میں شیطان کی بیٹی بھی تھی خدا کے غضب کو لانے والی تھی اور جنت سے انسان کو نکالنے والی تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی رحمت ہے اور اللہ کے رسول نے اسے اپنے سینے سے لگا کر دکھایا کہ بیٹی کیسی رحمت ہے ذرا تصور کر کے حضرات زندگی کی وہ کون سی جس جو ہے جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک ایک واقعہ نمونہ ہے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آج کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ نہیں ہے کل کے لیے نہیں ہوگی یا گزرے ہوئے کل کے لیے نہیں تھی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کیوں اس لیے کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس نبی کو بھیجا ہے تو اس کی شریعت قیامت تک کے لیے اس کی شریعت قیامت تک کے لیے حضرات ہم اپنے آپ کو کھنگا لیں خدا کی رحمت اپنی جگہ پر ہے آنے کو بےتاب ہے فیصلے ہمارا انتظار کر رہے ہیں لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے قابل بنائیں اس کے قابل بنائیں جب اقبال نے جسے کہا کہ انسان کے دل سے وہ تڑپ کے ساتھ آہ نکلے جو عرض تک بلا روک اور بلا روک اور توپ پہنچ سکے لہذا آج بھی اگر امت محمدیہ اللہ کے رسول کے بتائے طریقے پر چلتی ہے اس کی دعاؤں میں طوفان نوح لانے کی طاقت ہے انبیاء کرام پر جس طرح اللہ نے رحمت کے فیصلے کیے اس امت کے لیے بھی فیصلوں کے اترنے میں دیر نہیں لگے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو اپنے دین پر یقین ہو اپنے نبی کی محبت میں ہم اپنی وفاداری پیش کر کے دکھائیں عقید توحید کو مضبوطی کے ساتھ پیش کر کے دکھائیں بالکل نہیں مسئلہ جیسے موقع ملا دنیا پوری دنیا وہم پرستی میں جیتی ہے ہم بھی وہم پرستی میں جیتے ہیں ارے مجھے جو ہے بلو رنگ سیٹ نہیں ہوتا گرین سیٹ نہیں ہوتا لال سیٹ نہیں ہوتا گھر میں وہ بدل جائے گا گھر میں یہ بدل جائے گا میرا تصور کر کے دیکھیے ایک صاحب جو ہے میرے کلینک کے اندر آئے آ کر تھوڑی دیر ادھر دیکھے ادھر دیکھے ادھر دیکھے دیکھ کر کہا حضرت آپ اس کلینک میں چند دن میں برباد ہو جائیں گے اچھی بات کیوں صاحب آپ ٹیبل بدل دیجئے دروازہ ادھر بدل دیجئے واسطو کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے میں نے ان سے کہا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ بلڈنگ میری نہیں ہے میں کرایہ دار ہوں اور دوسری چیز بربادی کی جو بات ہے اس مطلب کو جب سے میں نے کھولا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی روزی دی ہے کہ ہر سال اسی کی کمائی سے کابت اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو لہذا لنا اللہ نے اللہ اللہ پر ہم کیوں بھروسہ نہ کریں اس نے جب اسلام کے راستے کی ہدایت دی اور قدرت پکار کر کہتی ہے وہ اللہ بھروسہ کرنے والے تو صرف اللہ ہی کی ذات پہ بھروسہ کرتے حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت سے نوازا اس کے نبی کی امت نے پیدا کیا قرآن جیسا اعجاز اور قیامت تک کے لیے دیا گیا زندہ جاوید معجزہ بطور دستور کے ہمیں عطا کیا ذرا تصور کر کے دیکھیے اللہ کی یہ کتاب اس کے نبی کی زندگی ان تمام کو ہم اپنے سامنے رکھیں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں علماء لہذا اپنے اپنے طریقے سے کوششیں کرتے ہیں کوئی لکھتا ہے کوئی بیان کرتا ہے کوئی واض و نصیحت کا سہارا لیتا ہے کوئی جو ہے اپنے اپنے انداز سے لوگوں کو اس راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے لیکن سب کا مقصد ایک ہی ہے لیو رہو عالدین کلی اگر امام اعظم ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے فریم کے اندر ہیں اور عقیدے سے ہٹے نہیں ہیں تو سب کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اللہ کا دین خدا کی زمین کے تمام دینوں پر غالب آ جائے تمام دینوں پہ غالب آ جائے حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ فضیلت دی یہ مقام دیا یہ عزت دی یہ مرتبہ دیا ذرا معمولی نہ سمجھیے اس ہدایت کو حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نہیں دلا سکے حضرت لو اپنے بیٹے کو نہیں دلا سکے حضرت لوت اپنی بیوی کو نہیں دلا سکے اور نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں دلا سکے ذرا تصور کر کے دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ہدایت سے ہم کو مالا مال کیا اسی لیے ہم کو حکم بھی دیا گیا کہ ہمیشہ اس دعا کو مانگے رب بنا وہ ہدایت دینے کے بعد دوبارہ ہمیں کفر کی طرف نہ لوٹا دلوں کو نہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پتے کی بات فرمائی بڑی پتے کی بات فرمائی بزرگوں نے کہا کہ فرشتہ محبت آسان عبرت سے نکلا آسمان پر سے گزرا رفعت دیکھی نکل گیا کرسی پر پہنچا عظمت دیکھی گزر گیا زمین پر جھانکا انسان کا محبت برا دل دیکھا اتر گیا اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے اسی لیے آپ دعا فرماتے تھے یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینی اے دلوں سے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین اور تیری اطاعت کی طرف تھے ایمان سے رہنا چاہیے ہدایت بڑی قیمتی چیز ہے بڑی قیمتی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا سیاتی علی الناس زمان رجلا مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا قیامت کے قریب لوگوں پر ایک ایسا بھیانک زمانہ آئے گا ایک آدمی دن کے اجالے میں مسلمان رہے گا لیکن رات کے اندھیرے میں کفر کی موت مرے گا ایک آدمی رات کے اندھیرے میں مسلمان رہے گا اور دن کے اجالے میں ہدایت چھین لی جائے گی اور وہ کفر کی موت مرے گا اللہ تبارک و تعالی جس نے ہمیں ہدایت کی زندگی دی ہے مانتے رہنا چاہیے کہ مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما ہے ایمان کی موت اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے حضرات آج ضرورت ہے ہم اس نبوی کو پڑھیں اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیں بار بار پڑھیں لہذا بزرگوں کے اولیاء کے اپنے اپنے پیروں کے مرشدوں کے نہ جانے کتنی کرامتیں لوگ بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور ان کی کرامتیں اگر آپ سنیں گے تو مہا بھارت اور رامائن کے واقعے سے بڑی ملتی جلتی رہیں گی مونچھ کا بال نکالا ہنگامہ کھڑا ہو گیا یہاں تھوک دیے پہاڑ ہٹ گیا وہ انگلی دکھا دیے وہ شک ہو گیا ان سب کاموں کے لیے دنیا میں اللہ نے انسان کو نہیں بھیجا ہے انسان کو بھیجا ہے ایک خدا واحد کی عبادت کے لیے خدا کی زمین کو توحید کے نغموں سے گنگنانے کے لیے ہر انسان کے ساتھ باطن سے لاہوتی کی نغموں کو ترنم کو جاری کرنے کے لیے یہ عقید توحید کا سرمایہ ہے یہ عقید رسالت کا سرمایہ ہے یہ عقید آخرت کا سرمایہ ہے جسے آدمی کو سمجھنا چاہیے حضرات میرا تصور کر کے بھی ایک ہی سانپ ہندوؤں میں بھی چلتا ہے کرسچنوں میں بھی چلتا ہے مسلمانوں میں بھی چلتا ہے ایک ہی ان کا بھی آدمی پانی پہ چلتا ہے ہم بھی پانی پہ چلتے کوئی پانی پہ چلے آسمان پہ اڑے سانپ کلمہ پڑھ لے مرغی بانگ دینا شروع کر دے گھوس دے کلمے کا ذکر شروع کر دے اس سے اس زمین پر انقلاب نہیں آئے گا اس زمین پر انقلاب اس وقت آئے گا جب آپ اور میں اللہ کے نام لینے والے اللہ کی بات کو اس کے بندوں تک پہنچائیں گے حضرات اللہ کے رسول صلی نے فرمایا بلے عنی ولو آیا ایک موقع پہ فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لیکن قیامت تک نبوت کا کام میری امت کرے گی وہ اس بات کو جو یہاں حاضر ہے وہ بعد میں آنے والوں تک اس بات کو پہنچائے حضرات اللہ کے رسول کی زندگی کو خود بھی پڑھیں لوگوں تک پہنچائیں آپ کے اخلاق آپ کی نرمی آپ کی شفقت آپ کا مرتبہ اور آپ کے احترام لوگوں تک پہنچائیں حقیقت تو یہ ہے کہ لوگ اندھے ہیں جہالت کے اندر ہیں تعصب کا چشمہ پہنے ہوئے ہیں ایک معمولی سی بات بتاؤں معمولی سی بات بتاؤں ایک جرمن کا جوڑا ہے جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا تھا ان سے لوگوں نے مختلف سوال کیے آپ ہمیں بتائیں غیر مسلموں کے سامنے ہم قرآن رکھیں یا حدیث رکھیں انہوں نے سن کر کہا غیر مسلموں کے سامنے نہ آپ قرآن پیش کیجئے نہ حدیث پیش کیجئے بلکہ آپ ان دونوں کے بدلے اپنا اسلامی کردار پیش کیجئے کہا اپنا اسلامی کردار پیش کیجیے وہ کافی قریب میں ایک جنازہ ہوا سو ڈیڑھ سو ہندو جمع تھے مسلمان کا جنازہ بڑے عجیب و غریب طرح سے دیکھتے رہے جب جنازہ سب ختم ہوا تو ایک نے دوسرے سے کہا عجیب قوم ہے کتنا امن ہے ان کی عبادتوں میں کتنا سکون ہے کتنے وقار سے انہوں نے میت کو اٹھایا کتنے اعزاز کے ساتھ دفنایا کوئی ہنگامہ نہیں کوئی چیخ و پکار نہیں کوئی ناچ اور گانا نہیں اپنے ماننے والے اپنے مانگنے والے سے مانگ کر کہا اے رب الجلال اس جانے والے پہ رحم کر ہمارے اخلاق اور ہمارا کردار غیروں کے لیے اسلام کی طرف کھینچنے کا ذریعہ ہونا چاہیے کہیں الٹی بات نہ بنے کہیں الٹی بات نہ بنے ہمارا کردار دیکھ کر لوگ اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں دور ہوتے چلے جائیں معمولی سے مسئلہ ہے نہرو سے کسی نے پوچھا اسلام میں اور جو ہے ہندوازم میں کیا فرق ہے اس کی کتاب ڈسکوری آف انڈیا یا اس کی لکھی ہوئی بہت سی کتابیں جو ہندوستان پر ہیں ان میں ہر جگہ یہ واقعہ موجود ہے اسے لوگوں نے پوچھا مسلمان اور غیر قوم جو ہندو ہیں ان میں کیا فرق ہے اس نے ایک ہی بات کہی مسلمان اپنے خدا کو سلا کر پوچھتے ہیں اور ہندو اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں یعنی اس نے کہا مسلمان جو قبروں کو پوچھتے ہیں گویا کہ ان کے خدا کو دفن کر کے پوچھ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ غیر قوم اس کو بٹھا کر پوچھتی ہے ذرا تصور کر کے دیکھیے ہم سے کتنی بڑی غفلت ہوئی ہے ہم نے اللہ کے بندوں تک اللہ کی بات کو نہیں پہنچایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری دی اس کو نہیں نبھایا ہے تو لہٰذا پہلے ہم اپنے آپ کو کھنگا لیں اور اس کے بعد ہم اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور اپنی زندگی کو اسی ڈگر پر لائیں ایک ایک سنت کو اپنائیں جب کہیں جا کر ماحول بدلے گا معاشرہ بدلے گا اور دنیا پکار کر کہے گی کہ اس دنیا کو اگر کوئی مسیحا ہے تو واحد اسلام کا ماننے والا واحد مسیحا مسلمان ہے حضرات کیا آپ جانتے ہیں ہر پانچ سال میں چرچ آف انگلینڈ کے ماتحت بائبل کمیٹی بنائی جاتی ہے جو بائبل کا تجزیہ کرتی ہے قریب میں پانچ سال پہلے بائبل کمیٹی نے بل اتفاق کھلے الفاظ میں یہ اعتراف کیا کہ موجودہ بائبل اللہ کی کتاب ہے لیکن اس میں آٹھ سو ترالیس آٹھ سو چالیس پر تین غلطیاں ہیں اللہ کی کتاب میں کئی غلطی ہو سکتی ہے اعتراف کیا قرآن اسی لیے کہتا ہے اتلبسون الحق الحق بالباطل وتكتمون وانتم تعلمون انہوں نے اللہ کی باتوں کو خلط ملت کر دیا ہے آیتوں کو اونچ اور نیچ کر دی ہے ان کی کتابوں میں تھا کہ آخری نبی مروا نامی پہاڑ کے دامن میں آئے گا انہوں نے مروا کو موریا کر دیا جو فلسطین کا ایک پہاڑ ہے ان کی کتابوں میں ہے آخری نبی کی ہجرت گاہ کھجوروں کا جھنڈ ہے جسے یسرب یا مدینہ کہا جاتا ہے انہوں نے اس کھجوروں کے جھنڈ کو فلسطین کے ایک حصے سے منسوخ کر کے رکھ دیا اور ان کے میں کہا گیا آخری آنے والے نبی کا نام فار خلیف ہے جس کا ترجمہ محمد ہے انہوں نے فار خلیف کو یوشا بن نوم سے تشبیح دے دی لہذا اللہ کی آیتوں کو بدلتے رہے اللہ کی آیتوں کو بدلتے رہے اور اس کا نتیجہ بھی بھگتتے رہے لیکن اتنا تو سوچ کر ہمیشہ ہی چلنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی حفاظت کرے گا لیکن اس کے ساتھ ہم پر جو ذمہ داری ہے ہم اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں شرک سے بچیں بدعات اور خرافات سے بچیں افلا افلا رعایت کسی بات کی نہیں ہے ذرا سوچ کر دیکھیے لوگ آنے سے پہلے کہتے ہیں حضرت ذرا ایڈجسٹ کر کے بیان کرو ایڈجسٹ ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے اور وہ ہے جہنم بڑی جگہ ہے اس لیے کہ اللہ میں پوچھتا حلیم طلب بھر گئی کیا تو جواب میں نے بولتی حلم مزید بہت گنجائش ہے اور بھی ڈال اور بھی بھیجو تو لہذا جہنم میں ہی کمپرومائز ہو سکتا ہے جس کو جنت میں جانا ہے نہ اس میں کمپرومائز ہے نہ اس کے راستے میں کمپرومائز ہے نہ اس راستے کی رہنمائی کرنے والے کی باتوں میں کمپرومائز ہے بات بالکل صاف صاف ہے اور شفاف شفاف ہے نبی جب اکیلا تھا پہاڑی پر کھڑے ہو کر سفا کی اس نے وہی کہا جو فتح مکہ سے وقت کہا لہذا کوئی بات میں تبدیلی نہیں تھی وہاں بھی کہا لا الہ الا اللہ تفصلے ہو یہاں بھی کہا لا الہ الا اللہ حضرات مزاج نبوت کو سمجھیں اللہ کے رسول کی زندگی کو مطالعہ کریں لہذا اخلاقیات اللہ کے رسول کے جو ہے اخلاق کیسے تھے آپ نے معاشی معاملات کیسے طے کیے سیاسی زندگی کیسے تھی لہذا موجودہ دور میں ہمارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں کیا کیا رہنمائیاں ہیں ان تمام چیزوں کو آدمی دیکھے ان تمام چیزوں کو آدمی دیکھے اور پھر اس کی طرف آئے حضرات یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی سیرت کے نام پر جلسے رکھ دیتے ہیں لو چار گھنٹے کے اندر سیرت کو سمیٹنا یا سیرت کے تعلق سے پورا نچوڑ رکھنا شاید دنیا کی کسی طاقت میں نہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آج تک لوگ تحقیق کے طور پر لے رہے ہیں کتابیں آ ہی رہے ہیں اور دنیا میں شاید ایک واحد موضوع ایسا ہی ہوگا کہ دنیا کے لوگ بہت سے قصے پڑھتے ہیں کہانیاں پڑھتے ہیں شخصیات کو پڑھتے ہیں خاموش بیٹھ جاتے ہیں لیکن اگر کسی شخصیت کی زندگی کو پڑھتے ہوئے آج تک انسان اگر تھکا نہیں ہے تو وہ نبی آخر جمع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی خزرات ایسن باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہو سکتا ہے کہ علماء جو یہاں پر ہیں یا عوام جو ہیں ان کو اس میں سے کچھ باتیں ٹھیک لگے یا نہ لگیں ہر آدمی کا اپنا ایک انداز خطاب بھی ہے اور انداز فکر بھی لیکن بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن واخر الحمد للہ رب العالمی